السلام علیکم خواتین حضرات virtual university financial accounting series کا آٹھواں لیکچر اب تک جو سات لیکچر ہوئے اس میں ہم نے ایک جائزہ ایک اوور ویو ہم نے لیا کہ جی بیسک رولز کیا ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ کے اکاؤنٹنگ اکویشن کیا ہوتی ہے کس کس قسم کے مختلف جو ہیں وہ بزنس کیا ہوتی ہیں کیش بک بینک بک کیا چیز ہوتی ہے بیسک بکس آف اکاؤنٹس کیا کیا چیز چیز ہیں لیجر ہوتی ہے اور پھر ہم نے فلو آف ٹرانزیکشن کے بارے میں ہم نے بات کی کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور کیسے ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے واؤچر کیسے تیار کیا جاتا ہے لیجر کیسے تیار کیا لکھا جاتا ہے اور پھر ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ٹرائل بیلنس تک کی بات کی تھی لیکن ابھی ہم نے نہ کتابیں لکھی ہیں اور نہ خود ٹرائل بیلنس بنایا ہے ابھی صرف ہم ان باتوں کا جائزہ لے رہے ہیں یہ ہم لکھنا کب شروع کریں گے یہ جس وقت جائزہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس وقت ہم آ, کتابوں کے لکھنے کی طرف آئیں گے آج اسی سلسلے کو پرانے سلسلے کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں اور آج ہم بات جو کریں گے وہ ہم یہ بات کریں گے کہ اس ٹرائل بیلنس سے جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ ہم نے بنایا تھا یا بنتا ہے جو کتاب لیجر سے اس ٹرائل بیلنس سے اب ہم کیا چیز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں آج ہم یہ کہیں گے کہ جی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹس رپورٹس جو ہیں وہ جو کہ مینجمنٹ کے لیے بھی ہو سکتی ہے یعنی اونرس کے لیے ہو سکتی ہیں وہ شیئر ہولڈرس کے لیے ہو سکتی ہیں وہ عام پبلک کے لیے ہو سکتی ہے وہ مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے لیے ہو سکتی ہیں جو کہ کاروبار کو جو انہوں نے کوئی قرض دیا ہے یا اور آئندہ جن لوگوں نے انویسٹ کرنا ہے اس کمپنی کے اندر یا اس اس میں کوئی ان کو دلچسپی ہے اس بزنس کے ساتھ یا ہمارے جو سپلائر ہیں جو ہمیں سپلائی کرتے ہیں اور جن کو جو ہمیں کریڈٹ پہ چیزیں سپلائی کرتے ہیں ان کو بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ جس کمپنی کو ہم سپلائی کر رہے ہیں اس کمپنی کی فائنینشیل ہیلتھ مالی حالت کیا ہے ان کے لیے بھی وہ اکاؤنٹ ضروری ہوتے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کمپنی جو ہے وہ بخیر و آفیت اور اچھی مالی حالت میں ہے تاکہ وہ اپنی ٹرمز جس پہ آپ کو مال سپلائی کر رہے ہیں یا جو پروڈکٹس آپ کے خرید رہے ہیں ان کو اس بات کی شورٹی رہے کہ ہاں صاحب آپ آئندہ سالوں میں بھی وہ پروڈکٹ بناتے رہیں گے تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ ان فائنینشیل سٹیٹمنٹس یا فائنینشیل رپورٹ سے جو ہے ان کا اظہار ہوتا ہے مینجمنٹ اپنے لیے بھی وہ رپورٹس تیار کرتی ہے کیونکہ انہوں نے بہت سارے ڈسیشنس کرنے ہوتے ہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں کاروباری نوعیت کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ ہم کون سا مال اور زیادہ خریدیں کون سا پروڈکٹ جو ہے یا کون سا آئٹم جو ہے وہ زیادہ اسٹاک کریں اور اس کی اس کو بیچنے کی زیادہ کوشش کریں کیونکہ کچھ آئٹمس کے اوپر آپ کا پروفٹ مارجن زیادہ ہوتا ہے نفے کا مارجن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کچھ پہ کم ہوتا ہے تو آپ کو یہ تمام بزنس کے فیصلے جو ہے اور کتنا پیسہ آپ نے اسٹاک میں رکھنا ہے یعنی مال خرید کے اپنے پاس رکھنا ہے تو یہ تمام فیصلوں فیصلے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ رپورٹس جو ہیں یہ بنے اسی طریقے سے جو اسٹیچوٹری پیریڈ یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کی ہم نے بات کی تھی فائنینشیل ایئر کی بات کی تھی فائنینشیل ایئر پہ ختم ہونے پہ آپ چند ایک سٹیٹمنٹس بناتے ہیں پورے سال کی کارکردگی کے بارے میں اور وہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہو سکتا ہے بیلنس شیٹ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ایک کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے یا فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ تین اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ لازم ہوتی ہیں ہر سال کے کارکردگی کا ایک جائزہ یہ پیش کرتی ہیں اور پوزیشن ان تمام لوگوں کے جن کا میں نے ذکر کیا کہ جن کو انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس کمپنی کے ساتھ اس بزنس کے ساتھ ان تک اپنے حالات پہنچانے کے لیے ان کے لیے یہ بنائی جاتی ہے مالکوں کے لیے بنائی جاتی ہے مینجمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے so profit and loss account جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے نام سے یہ ہے نفع اور نقصان کی بات ہو رہی ہے تو نفع اور نقصان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کے لیے بنے گی کہ جو کاروبار کر رہے ہیں اور جہاں پہ نفع یا نقصان ہوتا ہے نفع تقسیم ہوتا ہے ان لوگوں میں جو کہ اس کاروبار کو چلاتے ہیں جو حصص اس, اس, اس کاروبار میں رکھتے ہیں یا جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کاروبار میں ان کو وہ منافع تقسیم ہوتا ہے یا ان کو وہ نقصان جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے تو نفع اور نقصان تو ان کے لیے بنایا جاتا ہے یعنی پروفٹ اینڈ لاس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے جہاں پہ پروفٹ اور لاس کا تصور تو بہت سارے ایسے کاروبار بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ پروفٹ اینڈ لاس کا تصور نہیں ہوتا وہ کاروبار کون سے کاروبار ہیں اور ان کے لیے جو اسٹیٹمنٹ بنتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے جو کاروبار مثال کے طور پہ کلبز ہیں ٹرسٹ ہیں این جی اوز ہیں جہاں پہ کہ اگر ان کی ٹوٹل آمدن ان کے ٹوٹل اخراجات سے زیادہ ہو تو جو آمدن کی سرپلس آمدن کا سرپلس جو ہے وہ سرپلس کسی میں تقسیم نہیں ہوتا اس کو ہم پروفٹ نہیں کہتے اس کو ہم سرپلس کہتے ہیں اور وہ سرپلس جو ہے وہ کسی میں تقسیم نہیں ہوتا وہ دوبارہ اسی association club N G O کے کاروبار کے لیے استعمال ہو جاتا ہے کسی میں تقسیم نہیں ہوتا کسی کو ذاتی فائدہ اس سے نہیں ہوتا کاروبار میں جس شخص نے پیسہ لگایا ہے اس کو ذاتی فائدہ اس کے منافع سے ہوتا ہے N G Os clubs association trusts trust ان تمام کے لیے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنتا ہے اس کو پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ نہیں کہتے پھر ایک چیز ہوتی ہے receipt and payment account receipt and payment account جو ہے وہ کون بناتا ہے وہ بھی یہی ادارے بناتے ہیں لیکن اس میں صرف ریسیٹس یعنی ایکچوئل جو کیش میں وصولی ہو گئی اور جو ایکچوئل کیش میں پیمنٹ ہو گئی کیش کا مطلب یہاں پہ بینک سے بھی پیمنٹ اور بینک میں وصولی بھی ہے اور نقد میں بھی ہے تو وہاں پہ ریسیٹ ان پیمنٹ بھی بنتا ہے وہ صرف اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جی آپ کے پاس کیش کتنا ہے اور بینک میں کتنا ہے اور ان ہینڈ کتنا ہے ہاتھ میں کتنا ہے تو جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جہاں پہ کہ پروفٹ تقسیم نہیں ہونا کسی میں ان کے لیے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے کاروبار جتنے ہیں جو نفع یا نقصان پہ چلائے جاتے ہیں اور جن کا نفع جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے ان کے مالکوں میں یا ان کا نقصان جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے ان کے مالکوں کو وہاں پہ آپ پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بناتے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ یا پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ان دونوں میں پیریڈ جو ہوتا ہے وہ پورے سال کا پیریڈ ہوتا ہے اگر آپ نے نیا کاروبار شروع کیا ہے تو جیسے میں نے پہلے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ اکاؤنٹنگ ایئر کی تو ایک ڈیٹ تعین لا نے کر دی ہوئی ہے قانون نے کر دی ہوئی ہے یعنی پہلی جولائی تو حساب جو بنے گا وہ پہلی جولائی سے بنے گا اگر آپ کا کاروبار جو ستمبر میں شروع ہوا ہے تو وہ ستمبر سے کی جو بھی تاریخ ہوگی یا اکتوبر کی ہوگی یا نومبر کی ہوگی یا جنوری کی ہوگی جو بھی تاریخ ہے اس تاریخ سے لے کے اگلے سال کی تیس جون تک وہ حساب پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنے گا لیکن یہ صرف پہلے سال اس سے اگلے سال میں پورا سال کا ہوگا بارہ مہینے کا ہوگا تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے اب اس پروفیٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ میں یا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اسٹیٹمنٹ میں ہم پورے سال کی آمدن اور پورے سال کے اخراجات لیں گے اب یہاں پہ میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ آمدن کی ڈیفینیشن کے بارے میں اور اخراجات کے بارے میں بھی کچھ بات آپ سے کروں آمدن کا مطلب جو ہے وہ صرف کیش آمدن نہیں ہے آمدن کا مطلب ہے کہ وہ تمام سیل بھی جو کہ آپ نے ادھار پہ کی ہے یعنی آپ کو پیسے اس کے ابھی وصول نہیں ہوئے لیکن آپ نے سیل کر دی ہوئی وہ تمام آمدن کے اندر آتی اخراجات ہیں تو ان کا بھی یہی حال کہ اخراجات جو آپ نے نقد ادا کیے وہ بھی شامل ہے اور وہ اخراجات جو کہ ہو چکے ہیں لیکن ان کی ادائیگی ابھی نہیں ہوئی مثال بجلی کا بل بجلی ہم پورا مہینہ خرچ کر جون کے مہینے میں بھی ہم نے بجلی کا بل جو بجلی خرچ کی لیکن تیس جون تک بجلی کا بل ہمارے پاس نہیں آیا وہ بجلی کا بل جو ہے وہ جولائی کی کسی تاریخ میں آئے گا لیکن خرچہ ہو چکا ہے جون کے مہینے میں تو بجلی استعمال کی اس کی بھی تو کوئی کاسٹ ہے اس کا بھی تو کوئی خرچہ خرچہ ہے وہ خرچہ بھی شامل کیا جائے گا سو so, یہ بات ہوئی کہ جناب جو آم, وہ آمدن اور اخراجات میں جو نقد میں ہوئے وہ بھی شامل ہے اور جو ادھار پہ ہے وہ بھی شامل ہے شرط ایک ہے اور وہ شرط کیا ہے وہ شرط یہ ہے کہ وہ اخراجات اور وہ آمدن اس مالی سال سے تعلق رکھنی چاہیے جس کے لیے آپ یہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ پچھلے سال کا کوئی خرچہ جو کہ آپ نے جولائی یا اگست یا ستمبر کے مہینے میں اس سال کے اگر اس کی ادائیگی کی ہے تو وہ اس سال کا خرچہ بن گیا وہ خرچہ تو پچھلے سال کا ہی تھا اس سال کا خرچہ نہیں ہے اس سال کا خرچہ تو وہ ہے جو کہ پہلی جولائی سے شروع ہوگا اور پہلی جولائی سے آنورڈ اگلے سال کے تیس جون تک کے پیریڈ کو ریلیٹ کرتا ہے سے تعلق رکھتا ہے اسی طریقے سے سیل سیل سیل جو جو ہے کے وہ آپ نے پچھلے سال تیس جون سے پہلے کر دی اس کے پیسے آپ کو اگر جولائی میں وصول ہوئے یا کسی تیس جون کے بعد کسی وقت وصول ہوئے تو وہ آمدن اس سال کی آمدن ہرگز نہیں ہے وہ پچھلے سال کی آمدن تو یہ بات جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس اصول کو اکاؤنٹنگ کی زبان میں میچنگ کاسٹ یعنی وہ کاسٹ وہ اخراجات جو کہ اس سال کی انکم آمدنی سے ریلیٹ کرتے ہوں اور اس کو کمانے کے لیے خرچ کیے گئے پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ اور انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کے اندر صرف وہی خرچے اور وہی آمدن آئے جو کہ اس سال سے ریلیٹ کر تو تو یہ بات انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اور پروفٹ اینڈ لاس کی تھی ریسیٹ ان پیمنٹ میں اس چیز کا تمیز, اس چیز کی تمیز نہیں کی جاتی کہ جو اس میں ریسیٹ آ رہی ہے وہ کیا اسی پیریڈ سے جس کے ہم ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس سے تعلق رکھتی ہے یا یہ پچھلے پیریڈ کی بھی ہے یا جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ صرف اس پیریڈ کی ہے یا پچھلے پیریڈ کی بھی ہے تو ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ میں یہ چیز نہیں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسیٹ اینڈ پیمنٹ جیسے میں نے آپ سے کیا پہلے کہ وہ کیش کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو اگر آج آپ کے پاس پچاس روپے تھے یا پانچ پانچ سو روپے تھے کیش میں تھے اور پچھلے مہینے کا بجلی کا بل اگر آپ کا پندرہ جولائی کو آتا ہے تو آپ اس پانچ سو روپئے میں سے آپ ڈیڑھ سو روپیہ ادا کر رہے ہیں تو وہ پیمنٹ اس مہینے میں ہوئی اس سال میں ہوئی پچھلے سال میں نہیں ہوئی پچھلے سال کے خرچے میں بھی وہ شامل نہیں اس سال کے پیمنٹ اکاؤنٹ میں شامل ہے اس سال کے ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ میں شامل ہوگی تو یہ فرق جو ہے ریسیٹ اور پیمنٹ کا انکم ایکسپینڈیچر اور پروفٹ اینڈ لاس کا یہ سمجھنا بہت ضروری اور اہم ہے یہ جو ہم نے بات ابھی میں نے آپ کو بیان کیا کہ جی خرچے اس سال کے ہونے چاہیے آمدن اس سال سے ریلیٹ کرنی چاہیے سیل آپ نے کر دی اور سیل کا قانون میں مطلب کیا ہوتا ہے سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کے پاس گڈز ہیں یا سروسز ہیں ان کو دوسرے کو دے دیے سروسز پہنچا دی سروسز کا فائدہ پہنچا دیا گڈز آپ نے فزیکلی ایکچولی گڈس جو ہے جو مال بیچ رہے ہیں آپ وہ آپ نے ہینڈ اوور کر دیا اس کی قیمت وصول ہوئی یا نہیں ہوئی وہ ایک ڈفرنٹ کوشچن تو سیل جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے گڈز اور سروسز کی کہ آپ جس وقت خریدار کو وہ آپ ڈلیور کر دیتے اس کو وہ مل جائے چاہے وہ فیکٹری کے گیٹ کے باہر وہ لے لے آپ سے ٹیک اوور کر لے آپ کی دکان سے اٹھا لے یا آپ اس کی فیکٹری یا اس کی دکان تک پہنچا دے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا خریدار کے ساتھ کیا اگریمنٹ ہے لیکن بیسک اصول یہ ہے سیل کے بارے میں کہ وہ فزیکلی اس کو خریدار کو مل جانی چاہیے پیمنٹ اس کی اس دفعہ ہوئی ساتھ ہی ہو گئی یا نہیں ہوئی وہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کیا ہے نقد کا کیا یا ادھار کا کیا اسی طریقے سے آپ جو مال خرید رہے ہیں یا جو سروسز استعمال کر رہے ہیں بجلی کر رہے ہیں ٹیلی فون کر رہے ہیں گیس کر رہے ہیں آپ نے جو لوگ اپنے پاس امپلوائے کیے ہوئے جن کو آپ نے فیکٹری میں روزگار دی ہوئی ہے جو آپ کے دکان پہ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ ہے اس مہینے کی وہ بھی خرچ جو ہے وہ ایک مہینے کا ایک خاص مہینے کا ہے اور خاص مہینے سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے آپ کو سروسز دے دی آپ نے بجلی استعمال کر لی لیکن ادائیگی نہیں کی اس کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جی وہ خرچہ جو ہے وہ خرچہ اس سال کا یا اس پیریڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ کا نہیں ہے وہ ہے کیونکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا چکے پیمنٹ کب ہوتی ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ بات تو ہم پچھلے چھ سات لیکچر سات آٹھ لیکچر میں بار بار یہی بات آپ کو کہہ رہے ہیں so profit and loss account ایک دم ایک بار پھر سے اس کو دوہرا لیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ ان دونوں میں فرق کیا ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ان کاروباروں کے کاروبار کے لیے بنتا ہے جہاں پہ نفے اور نقصان کا تصور ہو اور جس سے مالک یا جو انویسٹمنٹ کیے ہوئے جو انویسٹرز ہیں جو شیئر ہولڈرز ہیں اس کاروبار کے اندر ان کو اس نفے میں سے تقسیم ہونی ہو یا اس نفے کا فائدہ ان کو پہنچنا ہو اس کو تقسیم کرنا ہو ان میں یا اس کا نقصان جو ہے ان کو ذاتی طور پہ برداشت کرنا وہاں پہ پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بنے گا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ جو ہے یا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ وہاں بنے گا جہاں پہ کہ جو سرپلس آف انکم ہے یا ایکسس آف ایکسپینڈیچر ہے یعنی اخراجات اگر زیادہ ہیں انکم سے تو وہ کسی نے اس کو برداشت نہیں کرنا وہ اس قسم کے کاروبار میں اس نے خود ہی برداشت کرنا وہ جو ہے اس کے لیے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر بنتا دوسری بات جو ہم نے کہی وہ یہ کہی کہ میچنگ کانسپٹ کی بات کہی یعنی خرچے وہ تمام اس میں آئیں گے ایکسپینڈیچر وہ آئے گا وہ سارا ایکسپینس آئے گا جو کہ اس سال سے تعلق رکھتا ہے اور وہ انکم آئے گی جو کہ اس سال سے تعلق رکھتی پچھلے سال کے خرچے جو میں نے اس سال میں پے کیے یا پچھلے سال کی سیل کے پیسے جو میں نے اس سال وصول کیے وہ اس سال کی نہ سیل میں آئیں گے نہ ایکسپینڈیچر میں آئیں گے یہ باتیں جو ہے یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے اور یہ فرق جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ اس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر ہم پورے سال کی ٹرانزیکشن جو ہے ان کو اکٹھا کر لیا ایکسپینڈیچر کو کر لیا ہم نے انکم کو کر لیا تو یہ پیریڈ جو ہے یہ پہلی جولائی سے لے کے یا جس جس تاریخ سے آپ نے کاروبار شروع کیا اس تاریخ سے لے کے تیس جون تک عام طور پہ بنایا جاتا عام طور میں نے اس لیے کہا کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ کچھ کمپنیوں کو کچھ خاص قسم کی کمپنیوں کے لیے قانون جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پہلی جولائی تا تیس جون کا سال نہیں استعمال کریں گے بلکہ وہ اس سے کچھ مختلف کریں سو یہ بات تو پروفٹ اینڈ لاس کی ہوگی so profit and loss account جو ہے وہ پورے سال کے لیے بنتا ہے فار دا ایئر ز ended on thirtieth of June ہاں اگر ہم مینجمنٹ کے لیے وہ بنا رہے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور مینجمنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہر مہینے کا ہمیں پروفٹ اینڈ لاس چاہیے تو وہ for the month and such and such for the period ended یعنی اگر پہلا مہینہ ہوگا جولائی کا مہینہ ہوگا for the month ended thirty first July لیکن اگر تھرٹی فرسٹ اگست تک بنانا ہے تو پھر آپ کو اور ظاہر ہے کہ مینجمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی اس میں پچھلا مہینہ بھی شامل کیجیے اور ٹوٹل بھی ہمیں دکھائیے کہ دو مہینوں کا پروفٹ کیا ہوا ایک مہینے کا پروفٹ بھی بتائیے یعنی اگست کا بھی پروفٹ بتائیے پچھلے مہینے کا بھی پروفٹ بتائیے اور پھر دونوں کا ٹوٹل بھی بتائیے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو وہ ہو جائے گا وہاں پہ جو ہے پروفٹ اینڈ لاس جو بنے گا یا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنے گا اسٹیٹمنٹ بنے گی وہ for the two months to thirty first of August ایور ہو جائے گی سال کا جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے یا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ ہے وہ for the year to thirty of June ہوگا یہ بات بھی یاد رکھ اب ایک اسٹیٹمنٹ رہ گئی اور وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہے بیلنس شیٹ بیلنس شیٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم مزید معلومات اگلے لیکچر میں انشاءاللہ شاء آپ کو دیں گے لیکن مختصراً میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بیلنس شیٹ جو ہے وہ ایک دن کی ہوتی ہے ایک دن کے لیے ہوتی ہے اور وہ صرف اس دن کی جو کہ عام طور پہ سال کا آخری دن مہینے کا آخری دن یا جو بھی اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے اس کے آخری دن کی سچویشن کو کا جائزہ پیش کر رہی ہوتی ہے اس میں پورے سال کی کہانی جو ہے وہ جس طرح ہم نے پروفٹ اینڈ لاس میں کہ جی انکم اتنی ہو گئی اور ایکسپینڈیچر اتنا سال میں ہو گیا مختلف مدوں میں اس کی بات نہیں ہم کرتے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیلنس شیٹ جو ہے کہ جی آج اس ڈیٹ کو مہینے کے آخری دن کو جو کمپنی کی صورت حال تھی وہ بیلنس شیٹ کے حساب سے بیلنس شیٹ میں یہ ہے یعنی کیا مطلب ہوا یعنی یہ ہے کہ اس تاریخ کو جس تاریخ پہ بیلنس شیٹ بنائی گئی اس تاریخ کو کمپنی میں مالکوں کی طرف سے انویسٹمنٹ کتنی کی کیپٹل کتنا ہے کمپنی کے ایسٹس کتنے ہیں کمپنی کی لائبلٹی کتنی ہے ان تمام چیزوں کو اس پرٹیکولر ڈیٹ پہ تیس جون مہینے کا آخری دن اس ڈیٹ کو کیا پوزیشن فائنینشیل پوزیشن مالی پوزیشن کیا ہے مالی حال کیا ہے پروفٹ اینڈ لاس نے تو ہمیں یہ بتایا کہ پورے سال میں ہم نے یہ سیل کی اور اس سیل کو کرنے کے لیے ہم نے یہ اخراجات کیے بیلنس شیٹ صرف مہینے کے آخری دن یا سال کے آخری دن میں کو جو کمپنی کی بزنس کی جو پوزیشن ہے مالی پوزیشن جو ہے اس کو شو کر یہ ڈفرنس یاد رکھنا ہے between profit and loss account and balance sheet balance sheet is made as on a particular date profit and loss account is for the year profit and loss account پورے سال کے لیے بیلنس شیٹ اس خاص دن جو مالی حالت تھی کاروبار کی اس کو شو کر یہ چیز ان میں فرق جو ہے وہ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے اب ہم دوبارہ لوٹتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس کی طرف جو جہاں سے ہم شروع ہوئے اب ہم دوبارہ بیسک اصول کی طرف لوٹتے ہیں اور یہ بار بار جو ہم بیسک رولز کی طرف اصولوں کی طرف جو جاتے ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ جی ان کا سمجھنا اور ان کا کلیئر ان کے بارے میں کلیئر ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ورنہ کتابیں جو ہے وہ لکھی نہیں جائیں گی اکاؤنٹنگ نہیں ہو سکے گی اور اکاؤنٹنگ کو سمجھنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم بات کریں گے basic rules of debit and credit کی ایکسپینڈیچر سے ریلیٹ کرتے ہو ایکسپینڈیچر وقت ہوتا ہے تو جو اخراجات ہیں ان میں ظاہر ہے اضافہ ہو رہا اضافے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے نقد پیمنٹ کی اگر آپ نے نقد پیمنٹ کی تو آپ کہاں پہ اس کی انٹری کریں گے پہلی اس کو کیش بک میں پیمنٹ سائڈ پہ یا بینک بک میں پیمنٹ سائٹ پہ اس کو لکھیں گے اور دوسری انٹری اس کی کہاں پہ ہوگی وہ ہوگی ایکسپینڈیچر کے ہیڈ آف اکاؤنٹ میں ایکسپینڈیچر کے مد میں ایکسپینڈیچر کی کیا ایک مد ہوتی ہے کئی مدیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں میں ابھی آپ سے بات کروں تو یہ تو ہو گئی بات کہ جہاں پہ ہم نے کیش میں خرچ کیا اب کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے اور اس کی مثالیں بھی میں نے آپ کو دی کہ ہم نے کسی ہم نے بجلی خرچ کر لی لیکن بجلی کا بل پے نہیں کیا خرچہ تو ہو گیا ایکسپینڈیچر کی مد میں بجلی کا خرچہ جو ہے اس کو ریکارڈ کرنا تو ضروری ہے ظاہر ہے کہ ایکسپینڈیچر کا ریلیونٹ یا جو بھی ہیڈ آف اکاؤنٹ ہے جو بھی مد ہے الیکٹریسٹی کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے کیونکہ خرچہ ہر جب جب بھی بڑھے گا تو وہ ڈیبٹ سے ہی بڑھے گا لیکن اس کا کریڈٹ کدھر ہوگا کیونکہ ہم نے پیمنٹ تو نہیں کیا ہے کریڈٹ اس کا لیجر کے اندر جو لائبلٹیز کا اکاؤنٹ کھولا جائے گا وہاں پہ کریڈٹ ہوگا اس وقت تک وہ کریڈٹ رہے گا وہاں پہ کہ جب تک وہ لائبلٹی وہ ہم پے نہیں کر جس دن ہم پے کریں گے اس دن کیش بک کو کریڈٹ کریں گے اور لائبلٹی کے اکاؤنٹ کو ریلیونٹ اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کر دیں گے اس طرح لائبلٹی کا اکاؤنٹ کلیئر ہو جائے گا ایکسپینڈیچر ہم نے آلریڈی اس میں اضافہ کر دیا ہے جس وقت ایکسپینڈیچر ہوا پے کیا یا نہیں کیا وہ بات کی بات ہے ایکسپینڈیچر جس وقت ہوا اس وقت ہم نے ایکسپینڈیچر کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا اور لائبلٹی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم نے کریڈٹ کر دیا یا کیش بک یا بینک بک کا اکاؤنٹ جو ہے یا بک جو ہے اس کو کریڈٹ کر دیا اگر ہم نے پیمنٹ کر سو so, اصول تو یہ ہوا increase in expenditure is debit اب کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی خرچہ جو آپ نے کیا جس کو آپ نے بک کر لیا ہے اس میں کسی وجہ سے کمی واقع ہو مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ آپ نے کے پاس اسٹیشنری آپ نے اسٹیشنری خریدی اسٹیشنری آپ کے پاس آ گئی اسٹیشنری کو آپ نے ایکسپینس کے طور پہ بک کر لیا یعنی اس کو ڈیبٹ کر دیا لیکن جب اس اسٹیشنری کو آپ نے چیک کیا تو آپ کو یہ پتا چلا کہ اس میں سے چھ کاغذ ایسے تھے جو کہ بلینک تھے جبکہ آپ نے سارے رولڈ کاغذ لائنوں والے کاغذ جو ہیں وہ مانگے تھے تو وہ آپ چھ کاغذ جو ہیں جو اسٹیشنری جس نے سپلائی کی ہے وہ چھ کتابیں جو ہیں جن میں کوئی کچھ لکھا نہیں ہے یہ خراب لکھا ہوا ہے وہ آپ واپس کرتے ہیں دکاندار کو جس سے کہ آپ نے خریدا تھا تو ظاہر ہے کہ جی وہ خرچہ جو آپ نے پہلے بک کیا تھا پورے کا پورا اس میں اب کمی واقع ہو تو جب کمی واقع ہوتی ہے تو ایکسپینڈیچر کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو کریڈٹ کیا جاتا ہے سو اصول یہ واضح ہوا کہ increase in expenditure is debit is through a debit and decrease in expenditure is through a credit اب انکم کی سائڈ پہ آ جائیے انکم جو ہے وہ ہم کیسے بک کرتے ہیں انکم ہم بک کرتے ہیں جب ہم سیل کیے سیل اگر کیش پہ کی اور کیش وصول کر لیا گیا تو کیش بک کی ریسیٹ سائڈ یا ڈیبٹ سائڈ جو ہے یا بینک بک کی ریسیٹ سائڈ جو ہے یا ڈیبٹ سائڈ جو ہے وہ ڈیبٹ ہو گئی اور لیجر کے اندر جنرل لیجر کے اندر جو انکم کا اکاؤنٹ ہے اگر ایک اکاؤنٹ ہے تو اس اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کر دوسری سیل کریں گے کیش وصول ہو گیا پھر وہی انٹری جو پہلے کے لیے کی کہ کیش بک کو ڈیبٹ اور انکم کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ اب اگر سیل آپ نے کی ہے کہ جس پہ کیش فوری طور پہ وصول نہیں ہوا آپ نے خریدار کو ایک مہینے کا ادھار دیا سیل تو ہو گئی کیونکہ وہ جو بھی آپ کچھ بیچ رہے ہیں وہ آپ نے فزیکلی ٹرانسفر کر دیے خریدار تو سیل تو ہو گئی بیچ دیا آپ نے مال آپ کے پاس وہ نہیں ہے اس کو کیسے بک کریں گے اس کو بھی ایسے ہی بک کریں گے کہ سیل کے اکاؤنٹ کو یا انکم کے اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں گے اور ڈیبٹ کریں گے ریسیویبل کا اکاؤنٹ جو جنرل لیجر میں آپ کھولیں گے اس کو آپ ڈیبٹ کریں گے کہ آپ نے وصولی کرنی ہے یہ وہ اکاؤنٹ جو آئندہ وصولی ہونی ہے اس اکاؤنٹ کو آپ ڈیبٹ کر دیں گے جب ایک مہینے کے بعد وہ خریدار آپ کو پیسے ادا کرے گا یا مہینے سے پہلے کر دے گا اگر تو آپ کیش بک کو تب ڈیبٹ کریں گے اور یہ ریسیویبل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے ریسیویبل اکاؤنٹ زیرو ہو جائے گا اس میں کوئی پیسہ وصول نہیں کرنا آپ نے کیش آپ کے پاس بڑھ گیا کیش آ گیا اس کی جگہ انکم آپ آلریڈی بک کر چکے تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے اصول کیا وجہ ہوا اصول یہ وجہ ہوا کہ every time there is an increase income it will be credited into the income account in the general ledger کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خریدار جو آپ سے مال خرید کے لے کے گیا اس میں سے کچھ آئٹمس جو ہیں وہ آپ کو واپس کرنے کے لیے آ جاتا ہے اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ سیل تو آپ نے فل سارے آئٹمس کی سیل بک کر لی تھی اب اس میں سے اس نے کچھ آئٹمس آپ کو واپس کر دی تو سیل پورے آئٹمس کی تو نہیں ہوئی کم ہو گئی تو اماؤنٹ جو ہے اب وہ ان آئٹمس کا ان آئٹمس کا ویلو جو کہ آپ کے پاس واپس آئے اس سے انکم کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈیبٹ کیا جائے گا یہ اصول جو ابھی وزے ہوئے اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا دیتے ہیں یہ سلائیڈ جو دیکھتے ہیں آپ اس میں دونوں اصول جو ہیں وہ لکھے کہ جی expenditure increase in expenditure is debit decrease in expenditure is credit income کے بابت increase income is always a credit decrease income is always a debit in the income account. یہ چیز آپ یاد اب ہم نے ابھی تک تو بات جو ہے وہ صرف ایکسپینڈیچر کی کی ایکسپینس کی کی ہم نے اس کوشش میں نہیں گئے کہ جی یہ ایکسپینڈیچر سوائے اس کے کہ جی ایکسپینڈیچر بہت قسم کا ہو سکتا ہے ہم نے یہ بھی بات کہی تھی پہلے کہ ہر ایکسپینڈیچر کے آئٹم کا ہر ایکسپینڈیچر کا ہیڈ آف اکاؤنٹ علیحدہ ہوگا یعنی اگر ہم خام مال خرید رہے ہیں اس کا اکاؤنٹ علیحدہ ہوگا اگر ہم بجلی خرچ کر رہے ہیں بجلی استعمال کر رہے ہیں اس کا اکاؤنٹ علیحدہ ہوگا اسٹیشنری کا اکاؤنٹ علیحدہ ہوگا ٹیلی فون کا اکاؤنٹ علیحدہ ہوگا انٹرٹینمنٹ کا اکاؤنٹ علیحدہ ہوگا گیس واٹر بجلی گیس پانی ان سب کے اکاؤنٹ علیحدہ ہوں گے اور جتنے خرچے جتنے مختلف قسم کے خرچے جو ہے نیوز پیپرز ہم خریدتے اخبارات خریدتے ان کا اکاؤنٹ علیحدہ ہوگا کمپیوٹر کے لیے اسٹیشنری خریدتے ہیں اس کا اکاؤنٹ علیحدہ ہوگا فیکٹری کی لیبر جو ہے اس کو جو تنخواہ دیتے ہیں اور جو سہولت دیتے ہیں چاہے وہ کیش میں دے رہے ہیں یا جس طریقے سے بھی دے رہے ہیں اس کا اکاؤنٹ علیحدہ ہوگا سیلریز جو سٹاف کو دی جاتی ہے اس کا اکاؤنٹ علیحدہ ہوگا اگر کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں ان کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کا اکاؤنٹ لیدا ہوگا وکلا پہ اگر ہم لیگل مشورے لیتے ہیں اور ہم نے اپنا کمپنی کا اپنے کاروبار کا ایک وکیل اپوائنٹ کیا ہوا ہے اس کو جو فیس دی جاتی ہے اس کا اکاؤنٹ اس کا خرچہ خرچے کا ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہے وہ لیدا ہو اگر آڈیٹرز ہیں ہمارے آڈیٹر کو جو فی دی جاتی ہے اس کا ہیڈ آف اکاؤنٹ لیدا ہوتا اگر ہم نے بینک سے یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لون لیا ہوا ہے تو فائنینشیل ایکسپنسز کا ہیڈ آف اکاؤنٹ علیحدہ ہوگا تو یہ تمام اکاؤنٹ جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ جتنے بھی مختلف قسم کے اخراجات ہیں ان سب کے اکاؤنٹس جو ہیں ان سب کے ہیڈ آف اکاؤنٹس جو ہیں وہ علیحدہ ہوں گے اور وہ علیحدہ اکاؤنٹس جنرل لیجر میں کھولے جائیں گے یہ بات پہلے تو یاد رکھنی ضروری اب آئی دوسری بات کہ آپ جس وقت پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس وقت ٹھیک ہے آپ الف سے لے کے یہ تک جتنے خرچے ہوئے ہیں ان سب کو ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا دسواں پچاسواں وہ سب آپ لکھتے جائیے ایک لمبی جو ہے وہ فہرست بن جائے گی تو یہ کیا صحیح لگے گی نہیں اس کے لیے ہم جو تدبیر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اخراجات ہیں ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں انڈر ویریس ہیڈس اور یہ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ کلاسیفیکیشن پروفٹ اینڈ لاس میں استعمال کی جاتی ہے اور یہی کلاسیفیکیشن جو ہے ان تمام ہیڈز کے لیے بھی کی جاتی ہے جن کا تعلق پروفٹ اینڈ لاس سے نہیں ہے لیکن صرف بیلنس شیٹ سے اب چونکہ پروفٹ اینڈ لاس کی آج ہم بات کر رہے ہیں اس لیے ہم اسی سے اسی کے ایکسپنسز کے کلاسیفیکیشن کے بارے میں بات کرتے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی اگر ہم ایک دکان کر رہے ہیں جس میں بنا بنایا مال ہم خریدتے ہیں اور اس کو آگے ریسیل کر دیتے ہیں یہاں پہ جو پروفٹ اینڈ لاس بنے گا اس کے اندر سب سے پہلے وہ مال جو ہم نے خریدا اس کی بات آئے گی یعنی ٹوٹل پرچیز کی بات آئے گی اکاؤنٹنگ پیریڈ کے ختم ہونے پہ اختتام پہ اگر ہمارے پاس اس مال میں سے اس پرچیز میں سے جو کہ ہم سال کے دوران وقتاً فوقتاً خریدتے رہے اور اپنے اسٹاک میں ڈالتے رہے ان میں سے جو مال بچ گیا at the end of the accounting period سال کے اختتام پہ جو ابھی بھی ہمارے پاس انسولڈ پڑا ہے جو بکا نہیں ہے مال وہ جب اس میں سے نکال دیں گے تو ہمارے پاس وہ ویلو آئے گا یا ان آئٹمس کا ویلو آنا چاہیے جو کہ ہم نے اس سال کے دوران سیل کیے بیچے اور جو ہماری سیل کی فگر میں یا انکم کی فگر میں شامل ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنی سیل ہے ہماری وہی ہماری انکم بھی ہے تو سیل اور انکم جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک دوسرے کا بدل ہے کہیں سیل کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے گڈس جہاں پہ سیل بیچے جا رہے ہوں وہاں پہ سیل آ جاتی ہے جہاں پہ سروسز ہو وہاں پہ انکم آ جاتی ہے یا فی کا لفظ استعمال ارنڈ کا آ جاتا ہے تو یہ یہ تمام ٹرمز جو ہیں ہیں ایک ہی قسم کی انکم ہے یہ سارا کچھ تو جو ہم نے مال بیچا جس ویلیو پہ بیچا کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جی جو ہم چیز بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ہم قیمتیں خرید پہ بیچ نہیں رہے ہوتے کیوں نہیں بیچ رہے ہوتے یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جی اس میں آپ کے بہت سارے دوسرے اخراجات جو ہیں ان کو بھی آپ نے ریکور کرنا ہوتا ہے آپ نے اس میں پروفٹ بھی ارن کرنا ہوتا ہے تو یہ تمام چیز ایڈ کر کے آپ سیلنگ پرائز جو ہے اس میں جو مال خریدا ہوتا ہے بیچنے کے لیے گڈس فار ریسیل جو ہوتے ہیں ان کو آپ ایک سیلنگ پرائز پہ بیچتے ہیں تو سیل جتنی ہے وہ سیلنگ پرائز پہ ہے اور اس کی قیمت خرید ابھی ہم نے نکالی کہ پرچیز مائنس کلوزنگ اسٹاک یعنی جو مال سال کے یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخری دن آپ کے پاس انسولڈ بچا رہا اس کا قیمت خرید کے حساب سے وہ ایک دوسرے میں سے مائنس کر دیں گے تو جو بیلنس فگر آئے گی ہمارے پاس وہ ہوگی اس مال کی قیمت خرید جو مال اس سال میں آپ نے بیچا اور جو انکم کے یا سیل کے ہیڈ میں آپ شو کر رہے ہیں تو جب آپ سیل میں سے یہ کاسٹ آف گڈز سولڈ نکالیں گے یعنی جو مال بیچا ہوا ہے اس کی قیمت خرید نکالیں گے تو ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے وہ کہلاتا ہے گراس پروفٹ اس گراس پروفٹ سے یعنی آپ نے سو روپے کی اگر چیز خریدی آپ اس کو اگر سو روپے پہ ہی بیچیں گے تو جناب جو آپ کی دکان میں ملازم ہے اس کی تنخواہ کیسے آئے گی جو آپ کی دکان پہ بجلی خرچ ہو رہی ہے وہ کیسے ریکور کی جائے گی آپ نے جو اپنے لیے منافع رکھنا ہے یا منافع کمانا ہے آپ نے اس کاروبار کو کر کے وہ کہاں سے آئے گا تو ظاہر ہے کہ وہ سو روپے میں خریدی ہوئی چیز سو روپے میں نہیں بیچی جا سکتی اس میں اضافہ ہوگا اور وہ ایک سو بیس روپے میں ایک سو پچاس روپے میں ایک سو پچہتر روپے میں دو سو روپے میں بیچی جائے گی چیز کا تعین کیسا ہوگا ایک کہ آپ کے دوسرے اخراجات کیسے کیا کیا ہیں اور کتنے ہیں آپ شرح پروفٹ کیا اس پہ کمانا چاہتے ہیں اور تیسری چیز کہ اگر اسی قسم کا مال بازار میں اور لوگ بھی بیچ رہے ہیں تو وہ کس قیمت پہ بیچ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ نے اپنے مال کا دام بہت زیادہ رکھ دیے ان سے تو ظاہر ہے کہ آپ کے مال کو کم خریدنے والے ہوں گے جو آپ سے کم قیمت والا اور اسی کوالٹی کا مال ہے وہ لوگ زیادہ خرید تو یہ تمام باتیں جو ہے یہ سیلنگ پرائز جو قیمت فروخت ہوتی ہے اس کو تعین کرتے ہوئے ذہن میں رکھنی پڑتی تو گراس پروفٹ جو ہے وہ گراس پروفٹ یہ ہے کہ جی قیمت خرید اور قیمت فروخت کا فرق ہاں جہاں پہ آپ کچھ پروڈکٹس فیکٹری میں بنا رہے ہیں مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں آپ تو کاسٹ آف گڈ سولڈ صرف خام مال کی قیمت خرید نہیں ہوگی اس میں اور چیزیں بھی شامل ہوں گی لیکن اس وقت میں آپ کو ان کے بابت زیادہ تفصیل اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا وہ آئندہ کسی لیکچر میں ہم اس کے بارے میں بات کریں تو یہ تو ہو گئی گروس پروفٹ کی حد تک بات اب جناب اور یہاں پہ ہم نے ابھی صرف قیمت فروخت اور جو آئٹمس فروخت ہوئے ان سے جو ہم نے انکم حاصل کی اس کی بات کی اور اس کے اگینسٹ کیا آف سیٹ کیا اس کے اگینسٹ ہم نے آف سیٹ کیا اس کی قیمتیں خرید اور ہم نے گراس پروفٹ نکال اب ہمارے بہت سارے اور خطے ہم نے بات کی کہ جی ہم بجلی بھی بھی ہے ہے ٹیلی فون پانی کا استعمال بھی ہے ملازموں کی تنخواہیں بھی ہیں ریپیئر بھی ہے مرمت بھی ہے کچھ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں ان کی مرمت کرانی پڑتی ہے موٹر سائیکل کا پیٹرول کا خرچ ہے گاڑی کے پیٹرول کا خرچ ہے کیشمیروں چھپواتے ہیں ہم اسٹیشنری چھپواتے ہیں ہم ان کا خرچ ہے تو یہ تمام خرچ ہیں اب یہ تمام خرچ جو ہے بہت سارے ہو سکتے ہیں پچاس ہو سکتے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں ساٹھ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں تو ان کی بھی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے ان کی کلاسیفیکیشن کیسے کی جاتی ہے ان کو ہم عام طور پہ تین یا چار تین ہیڈز میں عام طور پہ ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں ایک کہلاتا ہے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس یہ وہ اخراجات ہوتے ہیں اس میں وہ تمام خرچے اس کلاسیفیکیشن یہ صرف آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اخبار کی شہ سرخی ہے اس کے نیچے جو ہے خبر تفصیل میں جو ہے کہ اس شہ سرخی کے نیچے کیا کچھ آ رہا ہے وہ آپ علیحدہ سے دے سکتے تو یہ جو ہے یہ صرف ہیڈنگس ہیں ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز سیلنگ ایکسپینس اور اگر آپ نے کہیں سے لونز وغیرہ لیے ہوں تو اس کے اوپر اگر آپ بینک کو منافع ادا کر رہے ہیں تو وہ فائنینشیل ایکسپینس میں آتا ہے سیلنگ ایکسپینس میں کیا آتا ہے سیلنگ ایکسپینس میں ظاہر ہے کہ جی اگر آپ کوئی سیلز مین کو کمیشن دے رہے ہیں آپ کوئی ایگزیبیشن کر رہے ہیں اپنے گڈس کی یا بینر لگا رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں اس قسم کے اخراجات کریں تو وہ سیلنگ ایکسپنسز میں آتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کے ہیڈ میں باقی تمام اخراجات جو ہیں وہ اس کے ہیڈ میں آئیں گے یعنی جو تنخواہیں دی جا رہی ہے جو بجلی کا خرچ ہے جو پانی کا خرچ ہے اسٹیشنری کا خرچ ہے آڈیٹر کی فیس ہے لیگل ایکسپنسز ہے انٹرٹینمنٹ ہے یہ تمام اخراجات جو ہے یہ تمام جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسیز کے اندر آ جائیں گے تو یہ صرف جو کلاسیفکیشن کی جاتی ہے یہ صرف ایک پریزنٹیبل فارم میں ایک خوبصورت سے انداز میں پروفٹ اینڈ لاس کو پیش کرنے کی کا طریقہ ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ علیحدہ سے بھی دے سکتے ہیں کہ ان ہیڈنگز کے تحت کیا کیا تفصیل کے خرچے تو اب جو سلائیڈ آپ دیکھیں گے اس کے اندر ہم نے ایک سیمپل فارمیٹ جو ہے فارم جو ہے آپ کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا دکھایا ہوا ہے اس کے بارے میں اور آئندہ پروفٹ اینڈ لاس کے بارے میں ہم پھر مزید آئندہ کے لیکچرز میں بات کریں گے خدا